السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ہم لاسٹ لیکچر میں I S A three hundred and fifteen پڑھ رہے تھے that was about understanding the entity and its environment یہ آڈیٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اینٹی کو سمجھے جانے اور اس کا انوائرمنٹ اس کو معلوم ہو جس انوائرمنٹ کے اندر وہ اینٹی آپریٹ کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو معلوم ہو کہ کس طرح کے انٹرنل کنٹرول سسٹم کو اپنایا ہوا ہے اس اینٹی نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے فائنینشیل انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے اکاؤنٹ بیلنس کو حاصل کرنے کے لیے اور پھر یہ تمام معلومات آڈیٹر کیوں حاصل کر رہا ہے صرف ایک وجہ کہ اس نے جو اوپینین پیش کرنا ہے اس میں کوئی آڈٹ رسک نہ ہو اور آڈٹ رسک کیا ہے کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہو ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے اندر لہذا وہ اس اینٹی کی انوائرمنٹ کے بارے میں ایک نالج حاصل کرتا ہے اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے لاسٹ لیکچر میں میں وہ دوہرا رہا ہوں like auditor and understanding of the entity and environment including its internal control through risk assessment procedures and sources of information about the entity and its environment including its internal control یہ پہلا پوائنٹ تھا جو کہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا لاسٹ لیکچر میں یہی ایک پوائنٹ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا ابھی نیکسٹ پوائنٹ ہے جس میں کہ understanding the entity and its environment including its internal control پھر assessing the risk of material misstatement پھر communicating with those charge with governance and management اور ڈاکیومینٹیشن اچھا ان رسک اسیسمنٹ پروسیجرس میں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر یہ بات سیکھی تھی کہ آڈیٹر انکوائریز کرتا ہے مینجمنٹ کی and others within the entity جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آڈیٹر نے مینجمنٹ سے لے کر یعنی کہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے لے کر مینیجرز تک جس میں کہ ہم نے سیلز مینیجر پروڈکشن مینیجر تک کو دیکھ لیا تھا انکوائر کرتا ہے لیگل ایڈوائزر کو بھی انکوائر کرتا ہے کمپنی سیکرٹری کو بھی انکوائر کرتا ہے انٹرنل آڈیٹ پرسونلس کو بھی انکوائر کرتا اور انفارمیشن سے حاصل کرتا پھر نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اڈاپٹ کرتا ہے جس میں کہ ٹرینڈ اینالس ورٹیکل اینالس جسے کامن سائز اینالس کہتے ہیں اور ریشو اینالس کو وہ اینالیٹیکلی دیکھتا ہے اس میں وہ فائنینشیل نان فائنینشیل انفارمیشن دونوں پر اینالٹیکل ہوتا ہے اور پھر لاسٹ پوائنٹ جو ہم نے دیکھا تھا that was regarding observation and inspection اور پھر یوں جو اس اس کے کے پاس ایک ایک نالج انڈرسٹینڈنگ اینٹی بارے میں اس انوائرمنٹ کے بارے میں حاصل ہوتی ہے اس کو وہ پھر آپس میں اپنی آڈیٹ ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے اور پھر وہ اپنی آڈٹ ورک کو پلان کرتا ہے اور فردرنس کی طرف لے کر جاتا ہے کہ اب ہم کس طرح سے زیادہ ان ایریا میں جس میں کہ شک کیا جا سکتا ہے ایکسٹینٹ بڑھائیں گے اور کون کون سے پروسیجرز کے ذریعے سے ہم ان کو ویریفائی کریں گے ٹھیک ہے یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کر لی تھی اب آج ہم وہ نیکسٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے جس میں کہ آڈیٹر نے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے regarding the entity and its environment including its internal control اب آڈیٹر کی انڈرسٹینڈنگ مشتمل ہوتی ہے کچھ ان چیزوں پر کہ industry regulatory and other external factors اس کو معلوم ہونا چاہیے including the applicable financial reporting framework پھر آڈیٹر کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے regarding nature of the entity including the entity's selection and application of accounting policies he must also have the knowledge of objective and strategies and the related business risk that may result in material statement of the financial statement اور پھر measurement and review of the entity's financial performance کے بارے میں بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے اور پھر انٹرنل کنٹرول کے بارے میں اب یہ تمام جو ایریاز ہیں ان تمام ایریاز پر آڈیٹر کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے اب یہ بڑی ڈیٹیلڈ باتیں ہیں اس اسٹینڈرڈ میں جو ڈسکس کی گئی ہیں ان کو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اب فی الحال first point that is understanding of the auditor regarding industry regulatory and other external factors including the applicable financial reporting framework اب اس میں بات آ رہی ہے انڈسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کی تو industry doesn't mean a single company industry means کہ اس کے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے کاروبار چلا رہے ہیں اب پوری انڈسٹری کی انفارمیشن ہونی چاہیے اس کے پاس کہ انڈسٹری کے نارمس کیا ہیں انڈسٹری کے ٹرینڈس کیا ہیں کون کون سی ریگولیٹری اتارٹیز ہیں جو کہ اس انڈسٹری کو ریگولیٹ کر رہی ہیں لیگل فارمیلٹیز کیا ہیں جو اس انڈسٹری کو فلفل کرنا پڑتی ہیں اور along with the financial reporting framework کہ اس کو ریکوائرمنٹ سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اب بھائی اس انڈسٹری میں جو کمپنی کام کر رہی ہے اس کی فائنینشل رپورٹنگ فریم ورک کے ریفرنس میں کیا ذمہ داری ہے کس طرح سے اس نے کو پرزینٹ کرنا سو so, یہاں پر آڈیٹر کو جو نالج حاصل ہونا چاہیے اس میں کمپیٹیٹرس کی بات بھی آ جائے گی سپلائرس کی کسٹمرس کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کی بات بھی آ جائے گی ریگولیٹری انوائرمنٹ کی بات بھی آ جائے گی legal and political environment and the environmental requirement affecting the industry and the entity کی بات بھی آ جائے گی اور یہاں پر آڈیٹر کو جنرل اکنامک کنڈیشن جو پریویل کر رہی ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے سو so, یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے اس میں آڈیٹر کو خاصی ڈیپ اسٹڈیز ریکوائرڈ ہوں گی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کنڈیشنس کے بارے میں آڈیٹر کو کیا نالج حاصل کرنا ہوتا ہے فار ایگزامپل اس میں یہ بتاتا ہے کہ the market and competition including demand capacity and price competition معلوم ہونا چاہیے آڈیٹر کو کہ اب اس انڈسٹری کے اندر کس قسم کا کمپٹیشن ہے ڈیمانڈ کس قسم کی کرتے ہیں کسٹمرز اور پھر یہ کہ اکارڈنگلی یہ انڈسٹری ان کسٹمرز کی ڈیمانڈ کو کس طرح سے فلفل کرتی ہے پھر یہ کہ سائیکلیکل اور سیزنل ایکٹیویٹیز اس انڈسٹری کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کیا یہ کمپلیٹ ایئر اسی طرح سے ورکنگ کرتی رہتی ہیں یا سیزنل ہے جیسے ہاؤزری انڈسٹری ہے اب اس کے اندر چاند مہینے ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن کے اس کے بعد کوئی پروڈکشن نہیں ہے بالکل ختم لیکن لائک سرجیکل انسٹرومینٹس کی جو انڈسٹری ہے سارا سال آپ اس کی پروڈکشن کرتے چلے جاتے ہیں آرڈرز لیتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی سیزنل پرابلم نہیں ہے سو so, آپ اس انڈسٹری کے بارے میں یہ معلومات لیں گے کہ یہ کس طرح سے کسٹمرز کی ڈیمانڈ کو فلفل کرتی ہے پرائس کس طرح سے طے کرتی ہے مارکیٹ نیڈس کو کس طرح سے سیٹل ڈاؤن کرتی ہے پھر یہ کہ یہ انڈسٹری جو ہے یہ کمپنی جس انڈسٹری کے اندر کام کر رہی ہے یہ سائکلیکل ہے یا سیزنل ہے اور نیکسٹ اس میں ہم دیکھیں گے کہ product technology relating to the entity's کہ اس انڈسٹری میں جو ٹیکنالوجی نارملی اپنائی جا رہی ہے کیا ہماری اینٹی میں بھی وہی ٹیکنالوجی اپنائی جا رہی ہے یا ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے ہم ابھی بھی مینول انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا ادر وے راؤنڈ ساری انڈسٹری مینول انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے ہم اکیلے جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے پھر next energy supply and cost کہ اس انڈسٹری میں جو انرجی سپلائی ہے کیا وہ خود سے انرجی پروڈیوس کی جا رہی ہے یا انرجی پرچیز کی جا رہی ہے اور اس کو کس طرح سے کاسٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اب یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے energy like fuel and power electricity اس کو کیا خود سے جنریٹ کر رہے ہیں اگر ساری انڈسٹری خود سے اپنے پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں انرجی سپلائی خود ہی سے مینیج کر رہی ہے تو کیا آپ کی کمپنی جو ہے وہ بھی انہی نارمس پر ہے یا وہ پرچیز کر رہی ہے ٹھیک ہے سو انڈسٹری کے ریفرنس میں یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے آڈیٹر کو یہاں سے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے اور پھر اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے اچھا اب اسی طرح سے ہم دیکھیں گے ریگولیٹری انوائرمنٹ کو کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ مینس جس انوائرمنٹ میں آپ کی اینٹی وہ جو کلائنٹ کام کر رہا وہ کس طرح سے مطابقت رکھتی ہیں ریگولیٹری انوائرمنٹ سے یعنی کہ جو ریگولیٹری باڈیز جس طرح کا انوائرمنٹ چاہتی ہیں کیا اسی انوائرمنٹ میں آپ کی اینٹی کام کر رہی ہے اب اس میں کون سی باتیں آئیں گی like accounting principles and industry specific practice اب انڈسٹری اسپیسیفک پریکٹس بعض انڈسٹری کی صورت میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری الگ سے پرنسپلس پالیسیز اپنائی ہوگی شوگر الگ سے ان کا سلسلہ ہوگا لیدر الگ سے اب ان کی پالیسیز لائک اکاؤنٹنگ ایئر ہی ان کے الگ ڈیٹس پر کلوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کلوزنگ ڈیٹس ہیں ان کی اب یہاں پر آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ کیا ہے جس انوائرمنٹ کے اندر اس کمپنی کو کام کرنا نیکسٹ ریگولیٹری فریم ورک کی بات آتی ہے فور ایگزامپل بینک ہے اب بینک کے لیے تو اسے پروڈینشل ریگولیشن سے باہر نہیں جانا بینکنگ کمپنیز آرڈینس جو ہے اس کو فالو کرنا ہے اس کا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے بہرحال اس نے ڈیفائن کیا ہوا بینکنگ کمپنیز نے انشورنس کمپنیز ہیں الگ سے اب جو اس قسم کے کلائنٹس ہوں گے آپ کے آڈٹ کلائنٹ ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کس ریگولیٹری فریم ورک کو فالو کریں گے نیکسٹ بات آتی ہے لیجسلیشن اینڈ ریگولیشن کی that significantly affect the entity's operation اب اس کے اندر کیا چیز آتی ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اور direct supervisory activities when we talk about regulatory environment تو ریگولیٹری انوائرمنٹ میں لائک like جو آپ کے آپریشنس کو افیکٹ کر رہی ہیں چیزیں E O B I employees old age benefit social security minimum wages labour laws اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ سے متعلق ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر اس اینٹی پر کون کون سی ریگولیشن جو ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں کس طرح سے ان کے آپریشن افیکٹ ہوتے ہیں پھر اس میں ہمیں ڈائریکٹ سپروائزری ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھنا ہے لیجسلیشن اینڈ ریگولیشن کے ریفرنس میں جو ڈائریکٹ سپروائزری مسائل ہوں گے وہ کیا ہوں گے لائک نیب آ کر بیٹھ گئی نیب کے مسائل نیشنل اکاؤنٹبلٹی بیورو اسی طرح سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس کی سپروائزری ٹیمز آ کر بیٹھ جاتی ہیں بعض کا آپ کی پروڈکشن کو مانیٹر کر رہی ہیں کہ آپ کتنی پروڈکٹ جو ہے آپ کی ڈیلی نکل رہی ہے آپ کتنی سیل کر رہے ہیں اب یہ ان کی سپروائزری کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس اینٹی پر کس قسم کی سپرویژن ہوگی ایکسٹرنل سپرویژنس ٹھیک ہے یہ تمام کی تمام باتیں ہم ریگولیٹری ریفرنس میں پڑھ رہے ہیں کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے آپ کی کی اینٹی کو پھر نیکسٹ بات آتی ہے ٹیکسیشن ٹیکسیشن اب بھی ایک قانونی مسئلہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کمپنی کا آپ آڈیٹ کرنے جا رہے ہیں اس پر انکم ٹیکس آرڈینس کے مطابق کیا ریٹس لگتے ہیں اس کو کس طرح سے ٹیکس پے کرنا ہے یہاں پر کچھ تھوڑی سی ٹیکسیشن ریکوائرمنٹس آتی ہیں لائک کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کہ ٹیکس فری زون ہے کیا وہاں پر وہ کام کر رہی ہے اس کی ریکوائرمنٹس ریکوائرمنٹ ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوئیں گی یا نارمل لیول پر اس کو ٹیکس پے کرنے ہوں گے بہرحال اس ایریا کے بارے میں بھی آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے یہاں سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اس کی پھر government policies currently affecting the the conduct of entity's business جس میں کہ monetary including foreign exchange control کی باتیں آ جاتی ہیں فزیکل پالیسیز کی بات آ جاتی ہیں اب یہ بات ہے گورمنٹ کی پالیسیز کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں اس کمپنی کو ٹھیک ہے نا گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنائی بجٹس کے ریفرنس میں بجٹ میں اس انڈسٹری کو کتنا ایلوکیٹ کیا گیا یا اس انڈسٹری سے کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں contribution economy of the country اور اس کے لیے ہماری کمپنی کی کتنی شیئرنگ ہے پھر اس میں فائنینشل انسینٹیوس کی بات آتی ہے کہ گورنمنٹ بعض اوقات کسی ایڈ پروگرام کے تحت فائنینشیل اسٹینس پرووائڈ کرتی ہے اس کمپنی کو that must also be known to the auditor کہ ہماری اس کمپنی کو کوئی گورمنٹ گرانٹ ملی یا ملنا چاہیے تھی اور اس گورمنٹ گرانٹ کو اگر ملنا چاہیے تھا تو وہ کس طرح سے اکاؤنٹ فور رہی مطلب اب وہ اگلی بات ہے نیکسٹ اس کی ویریفیکیشن کی لیکن بہرحال auditor must have this knowledge کہ اسٹینس گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ ہو رہا ہے یا نہیں پھر ٹیرفس ٹریڈ ریسٹرکشن اب اس ایریا میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کمپنی کے اوپر کچھ ریسٹرکشن ہو کہ آپ نے فلانی پروڈکٹ کو اگر امپورٹ کرنا ہے تو ڈیوٹیز اس پہ یہ ہوں گی وغیرہ وغیرہ تو اس قسم کی جو ریسٹرکشن ہوں گی that must be known to the auditor پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو ریگولیٹری انوائرمنٹ کے ریفرنس میں آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے that is environmental requirements affecting the industry and the entity's business جیسے پولوشن کنٹرول کے ریفرنس میں اس کمپنی کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ریسٹرکشن ہو سکتی ہیں کہ جی آپ نے اسموک فلٹرز لگانے انوائرمنٹل پولوشن پرابلمس جو ہیں وہ تاکہ اس کے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو نہ فیس کرنا پڑے سو so, یہ تمام لائک like, اگر اس قسم کی کوئی ریسٹرکشن ہیں تو that must also be known to the auditor کیونکہ وہاں سے بھی اس نے پھر انفارمیشن گیدر کرنی ہے اور اس اینٹی کو اس انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس نے پھر آگے اپنے پروسیجر بنانے سو ہم نے جو یہ بات سیکھی ابھی کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ میں اکاؤنٹنگ پرنسپل سے متعلق ریگولیٹری فریم ورک سے متعلق لیجسلیشن اینڈ ریگولیشن سے متعلق ٹیکسیشن سے متعلق گورمنٹ پالیسی سے متعلق اور انوائرمنٹل ریکوائرمنٹ سے متعلق آڈیٹر کو نالج ہونا ضروری ہے یہ ہیلپ کرتا ہے آڈیٹر کو اپنے آڈٹ پروسیجر ڈیزائن کرنے میں آڈٹ پلان کرنے میں وہ ان ساری چیزوں کو معلومات حاصل کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنی آڈٹ ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کس کس ایریا کے اندر کچھ شکوک موجود ہیں ان پر پھر وہ پلاننگ کرتا ہے اپنے آڈیٹ پروسیجر اب نیکسٹ کچھ اور external factor currently affecting the entity's business یہ اب میکرو اکنامکس لیول کی بات ہونے لگی ہے یعنی کہ آپ کی اینٹی کو اس کمپنی کو مزید بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں جو کہ اس کمپنی کے ریفرنس میں امپورٹنٹ ہیں آڈیٹر کو جاننا اب وہ میکرو لیول کی ہیں like general level of economic activity کے ملک میں ریسیشن چل رہی ہے یا گروتھ ہے یا ڈکلائن ہے کون سا فیز ہے ٹریڈ سائیکل کا جنرل لیول آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب یہاں سے وہ اندازہ کرے گا کہ ملک کی ٹینڈینسی یہ ہے اکانومی کی اس میں اس بزنس کا کیا شیئر ہے یہ بزنس کس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کیے ہوا ہے اور کس طرح سے کانٹریبیوٹ کر رہا ہے ملک کی اکانومی میں یا یہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے ملک کی اکانومی کی وجہ سے پوزیٹیولی اور نیگیٹولی اور کتنا رسپونسو ہے اس کا افیکٹ ہونا اس کی رسپونسونیس کیا ہے کہ بزنس میں کتنی چینج واقع ہوتی ہے اگر اکانومی میں تبدیلی واقع ہو تو یا بالکل بھی بزنس جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتا اس تبدیلی پر لہذا آڈیٹر کو وہ مائکرو اکنامک لیول کی بات بھی معلوم ہونا چاہیے پھر interest rates and availability of financing کی بات کہ اس کمپنی کو جو فائنینس ملے گی یا مل رہی ہے فائنینشل انسٹیٹیوشن سے کیا اس پر نارمل انٹرسٹ ریٹس ہیں یا کوئی اسپیسیفک انٹرسٹ ریٹس ہیں جیسے بعض صورتوں میں فائنینشل چارجز کم کر دیے جاتے ہیں کسی ایک سیکٹر کو کسی ایک انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے انہیں فائنینشیل فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں سبسڈیز دے دی جاتی ہیں ان کو آسان شرائط پر قرضے دیے جاتے ہیں لائک like پاکستان کی اکانومی میں ایگریکلچر سیکٹر وہاں پر اکانومی میں ایگریکلچر کے شیئر کو دیکھتے ہوئے اگر ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے کہ ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں ان کو ہم زیادہ بہتر بنائیں اور ان کے ذریعے سے ہم ملک کی اکانومی کے اندر زیادہ کانٹریبیوٹ کروائیں وہاں پر آسان شرائط پر قرضے کسانوں کو مہیا کیے جائیں اب یہ اسپیسیفک ہو گیا ان کے لیے سو so, آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قسم کی فائنینشل فیسلٹیز یا انٹرسٹ ریٹ کے ریفرنس میں فیسلٹیز اس کمپنی کو حاصل ہیں پھر نیکسٹ انفلشن اور کرنسی ری ویلویشن کے بارے میں بھی آڈیٹر معلومات حاصل کرتا ہے کہ ملک میں انفلیشن کا ریٹ کیا ہے اور کرنسی کو ڈی ویلیویٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں اب یہ چیزیں میکرو لیول کی ہیں لیکن ان باتوں کا امپیکٹ ہوتا ہے کمپنی لیول پر لہذا یہ جو باتیں ابھی ہم نے ساری ڈسکس کی ہیں یہ تھی انڈسٹری کے لیول پر یا ریگولیٹری اتارٹیز کے لیول پر یا کوئی اور ایکسٹرنل فیکٹرز کے لیول پر جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یا جو بھی امپلیمنٹیشنس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کمپنی افیکٹ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے وہ آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے یعنی کہ یہ اس کے لیے ایک سورس ہیں آڈیٹر کے لیے اس اینٹی کی انوائرمنٹ کے ریفرنس میں انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کا اب اسی طرح سے nature of the entity including the entity's selection and application of accounting policies کے بارے میں بھی آڈیٹر کو نالج ہونا بہت ضروری ہے اب یہ کیا چیز ہے نیچر آف دا اینٹی یعنی کہ وہ اینٹی کس قسم کا کاروبار رن کر رہی ہے اس کے آپریشنز کیا ہیں اس کی انویسٹمنٹس کیا ہیں اس کے سورس آف فائنینس کیا ہیں اس کے انویسٹمنٹ پلانس کیا ہیں ایون اس کا فائنینشل اسٹرکچر کیا ہے کتنی اکوٹی اور کتنے ڈیٹ کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے اب ان باتوں سے آڈیٹر کو کیا حاصل ہوتا ہے an understanding of the nature an an entity the the auditor to understand the classes of transaction account balance and to to be in in financial statements یعنی کہ اب وہ آڈیٹر اس ایریا پر ایمفیسائز کر رہا ہے جس ایریا کے بارے میں اس نے اوپینین دینا ہے کہ اس میں کوئی مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ نہیں ہے transaction other events account balance اب اس کے اوپر ہی تو آڈیٹر نے کہنا ہے کہ اس میں کوئی مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کے لیے اکاؤنٹنگ پالیسیز اپنائی جاتی ہیں اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیے جاتے ہیں ڈسکلوئرس کو according to the requirements of the international financial reporting standard ہونا چاہیے یہ دیکھا جاتا ہے اب یہ تمام باتیں نیچر آف دا اینٹی کے تحت آڈیٹر نے معلوم کرنی ہے اور پھر آڈیٹر کیا معلوم کرتا ہے کہ the auditor should obtain and understanding of the accounting policies selected and their application it includes understanding the method to account for significant and unusual transaction اب اس اینٹی کی نیچر کے مطابق کچھ ٹرانزیکشن ایسی ہوں گی جو انیوژل ہوں گی وہ ٹرانزیکشن جو آرڈنریلی اس اینٹی میں اکر نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر ایسٹس کا بیچ دینا بھائی کیوں بیچے آپ نے ایسٹس اب اس کے اوپر ویجیلنٹ ہوگا آڈیٹر مثال کے طور پر نئی کسی اینٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لینا اب یہ نارمل نہیں ہے اس ٹرانزیکشن کے اوپر ویجیلنٹ ہوگا آڈیٹر لہذا نیچر آف دا اینٹی کے مطابق آڈیٹر کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ اب کس طرح کی اکاؤنٹنگ پالیسیز کو اپنایا جا رہا ہے کس طرح سے انیوژل ٹرانزیکشن کو اکاؤنٹ فار کیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہ اگر اکاؤنٹنگ پالیسیز میں کوئی چینج واقع ہو جاتی ہے تو how these changes in accounting policies affect the financial statements اس کے لیے the auditor should appropriateness of accounting policies selected and their consistency with financial reporting framework and industry practice اب یہاں پر کن کن معاملات کو آڈیٹر نے کنسیڈر کرنا ہے اس کی چاند ایک ایگزامپلس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ بزنس کے لیول پر انویسٹمنٹ کے لیول پر فائنینسنگ کے لیول پر اور رپورٹنگ کے لیول پر کچھ میٹرز ہیں جن کو کہ آڈیٹر نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے بزنس کے لیول پر جو میٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں نیچر آف بزنس کی جو کاروبار کیا جا رہا ہے یہ کاروبار مینوفیکچرنگ ہے ٹریڈنگ ہے اس کا تعلق سیاحت کے ساتھ ہے یا کوئی سروسز بزنس ہے یا کوئی ہاسپٹل ہے جب تک آپ کو نیچر آف دا بزنس معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس کی اکاؤنٹنگ پالیسیز اور میتھڈس کو نہیں اسٹیبلش کر سکیں گے پھر اس کے بعد پروڈکٹس اور services and markets for example اس کے میجر کسٹمرس کون ہیں ٹرمز آف پیمنٹس کیا ہیں پروفٹ مارجن کتنے ہوتے ہیں مارکیٹ شیئر کتنا ہے کمپیٹیٹرز کون کون ہیں ایکسپورٹس کس قسم کی ہوتی ہیں پرائسنگ پالیسی کیا ہے ریپوٹیشن آف دا پروڈکٹس کیا ہیں ان کی وارنٹیز دیتے ہیں یا نہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجی اینڈ آبجیکٹو کیا ہیں اور مینوفیکچرنگ پروسیس کیا ہیں ان کے پھر ہم اس کے کانڈکٹ آف آپریشن کی بات کریں گے بزنس آپریشن کے اندر اب اس میں ہم دیکھیں گے stages and method of production کیا ہیں جو اپنائی جاتی ہیں بزنس سیگمنٹس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے delivery of products and services کے بارے میں ڈیٹیلس آف ڈکلائننگ اور ایکسپینڈنگ آپریشن کے بارے میں یعنی کہ یہ جو اینٹی ہے کیا یہ ایک ہی جگہ پر کاروبار کر رہی ہے یا اس کے کوئی سیگمنٹس ہیں جیوگرافیکل سیگمنٹس بزنس میں اس کی پروڈکٹس کتنی ہیں کتنی پروڈکٹس کے ساتھ کاروبار کر رہی ہیں ان تمام چیزوں کی معلومات آڈیٹر کو ہیلپ کرتی ہے اپنا ورک پلان کرنے میں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں alliance joint ventures and outsourcing activities کہ یہ اکیلا ہی بزنس کر رہی ہے اینٹی یا کوئی جوائنٹ وینچرز کے ساتھ ہے کوئی الائنس ہیں اس کے ساتھ یعنی کہ ہم بزنس آپریشن کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ بزنس آپریشن کس طرح سے چل رہے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے اس کے اندر معلوم کرنی ہے پھر ایک اور بہت اہم پوائنٹ کہ انوالومنٹ ان ای کامرس کہ اس کاروبار میں کیا ای کامرس انوالوڈ ہے یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آرڈرنگ ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے یہ بھی بزنس آپریشن کے ریفرنس میں ایک اہم بات ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ اس میں آتا ہے geographical dispersions and industry segment اس پر تھوڑی سی بات میں کر چکا ہوں پہلے کہ برانچز جیوگرافیکلی کتنی اسپریڈ کی ہوئی ہیں پھر بات آتی ہے location of production facilities warehouse and offices اس کے ویئر ہاؤزز اس کی پروڈکشن فیسلٹی اس کے آفیسز کہاں کہاں پر واقع ہیں کیا آپس میں انٹریکشن ان کے ایزی ہیں یا جو ان کا ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے اس کے ساتھ جہاں پر پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اس کا انٹریکشن ہی ممکن نہیں ہوتا پھر کی کسٹمرز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے important supplies of goods and services کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے for example long term contracts stability of supply terms of payment imports methods of delivery جیسے کہ جسٹ ان ٹائم اب کسٹمرس کا نالج ہونا سپلائرس کا نالج ہونا یہ بھی ضروری ہے آپ کو بزنس آپریشن معلوم کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کے کسٹمرس ہیں suppliers just in time basis پر سپلائز بھیج رہے ہیں یا آپ سپلائز لے کر تو اس کو اسٹور کر لیتے ہیں اور پھر ایشو کرتے ہیں صحیح پھر آپ کو امپلائمنٹ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے فار ایگزامپل کہ کوئی یونینس وغیرہ تو نہیں ہے ویج ریٹس کے کوئی مسائل تو نہیں ہے پھر کیا ریگولیٹری اتھارٹیز کی طرف سے کوئی بندشیں تو نہیں ہے لیبر لاس کی کتنی انوالومنٹ ہے وغیرہ پھر research and development activities and expenditures incurred on those activities یہ بھی بزنس آپریشنس کو افیکٹ کرتی ہیں سو یہ تمام وہ ایریاز ہیں بزنس آپریشنس کے جن سے آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے آڈیٹر آپٹین کرتا ہے اس اینٹی کی اس کی انوائرمنٹ کی اور اس کے انٹرنل کنٹرولز کی اب اس میں بزنس آپریشنس ایک ہیڈنگ ہے ایک انویسٹمنٹ ایک فائنینسنگ اور ایک فائنینشل رپورٹنگ اب انویسٹمنٹ کے بارے میں ہم چند ایک باتیں دیکھتے ہیں اس میں آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیورنگ دا ایئر کوئی ایکوزیشنس مرجرس اور ڈسپوزلس اس بزنس نے کی ہیں پھر investments and disposition of securities and loans پھر کیپیٹل انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز اس کی کیا رہی including investments in plant and equipment and technology and any recent اور پلان چینجز اور investment in non consolidated entities اس کی کیا رہی انفیکٹ یہ اس کی انویسٹنگ سے متعلق جو اینٹی کی ایکٹیویٹیز رہیں ان کے بارے میں بھی آڈیٹر کو نالج ہونا ضروری ہے کہ ڈیورنگ دا ایئر کوئی مرجر کوئی ایکوزیشن کوئی جوائنٹ وینچر کوئی انویسٹمنٹ اس لیول کی کہ وہ ایسوسیٹ کمپنی بن گئی لائک کسی کمپنی میں ٹوینٹی پرسینٹ سے زائد کو ایکوائر کر لیا گیا ہو تو وہ ایک ایسوسیٹ کمپنی بن جاتی ہے جوائنٹلی کنٹرولڈ ہو کوئی اینٹی تو وہ جوائنٹ وینچر بن جاتی ہے پھر کوئی کیپیٹل ایکسپینڈیچر آپ نے ڈیورنگ دا ایئر اگر انکر کیے ہیں وہ بھی ایک آپ کی انویسٹنگ ایکٹیویٹی ہے جس میں کہ آپ نے کوئی پلانٹ پرچیز کیا کوئی لینڈ پرچیز کی وغیرہ یہ کیپیٹل ایکٹیویٹیز آپ کی جو ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچر سے متعلق ہیں سو انویسٹنگ سے متعلق بھی انفارمیشن آڈیٹر گیدر کرتا ہے کہ جی جنرلی آپ نے کیا کچھ انویسٹنگ سے متعلق کیا پہلے آپ نے دیکھا بزنس آپریشن سے متعلق باتیں کیا پھر انویسٹنگ سے متعلق اب فائنینسنگ سے متعلق دیکھتے ہیں اب فائنینسنگ سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں گروپ اسٹرکچر کیا ہے یعنی کہ major subsidiaries and associated entities including consolidated and non consolidated structure شاید اس کو سمجھنا تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک پڑھا ہوا ہے گروپ اکاؤنٹس کا ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں دس آئی نو ویری ویل یہ اس طرف بات کر رہا کہ گروپ اسٹرکچر کیا ہے اگر آپ ہولڈنگ کمپنی ہیں تو آپ کی کتنی سبسڈریز ہیں آپ کی ایسوسیٹڈ اینٹی کتنی ہے اور اگر آپ سبسڈری کمپنی ہے تو آپ کی ہولڈنگ کمپنی کون سی ہے یعنی کہ گروپ کے اندر آپ کی حیثیت کیا ہے فائنینسنگ کے حوالے سے اس بات کا جاننا آڈیٹر کے لیے بہت ضروری ہے پھر ڈیٹ اسٹرکچر کیا ہے including covenants restriction guarantees and off balance sheet financing arrangements اب کچھ باتیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی لگ رہی ہوں گی آپ کو آپ کی off balance sheet financing facilities کی جب بات آتی ہے تو یہ ہوتی ہے جو آپ نے فائنینس کیا ہوا اپنی اینٹی کو لیکن آپ کی بیلنس شیٹ میں وہ لائبلٹیز میں نظر نہیں آ رہی یعنی کہ آپ کے بزنس کو فائنینسنگ فیسلٹی ملی ہوئی ہے فار ایگزامپل لیزنگ کی بات ہم کرتے ہیں اس میں جب آپ آپریٹنگ لیز کرواتے ہیں کسی ایسٹ کی تو وہ کیا ہے کہ آپ ایسٹ کو کرائے پر لے رہے ہیں آپ اس ایسٹ سے تمام وہ فیسلٹیز حاصل کر رہے ہیں جو ایسٹ خریدا ہوتا تو اس سے آپ حاصل کرتے اب ایسٹ کو خریدنے کے لیے آپ قرض لیتے وہ قرض آپ کی لائبلٹی میں نظر آتا جبکہ آپ نے کیا کیا آپ نے ایسٹ کو آپریٹنگ لیز پر لے لیا اس کے رینٹل پے کر رہے ہیں وہ ایکسپینس کے طور پر نظر آ رہے ہیں آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ میں لہذا آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ ہو گئی نا تو یہ بہرحال فائنینسنگ کی ایک آئٹم ہے اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے آڈیٹر کو کہ کون کون سی آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ ہے پھر leasing of property plant and equipment for use in the business definitely یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے ایسٹس جو ہیں وہ لیز کروائے ہوئے ہیں اب یہاں پر فائنینس لیز کی میں بات کر رہا ہوں فائنینس لیز اور آپریٹنگ لیز دونوں لیزنگ ہے بہرحال یہ دونوں ٹرمینالوجیز سمجھانے کا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے نہ ہی آپ کو اتنے کم وقت کے اندر بات سمجھائی جا سکتی اتنی ڈیپتھ میں صرف اتنا ذہن میں رکھیں جتنا میں نے آپ کو آپریٹنگ لیز کے بارے میں بتایا کہ وہ کرائے پر آپ نے ایسٹ لیا اور اس کا کرایہ دے رہے ہیں اور یہ آپ نے ایسٹ ایکوائر کیا اس رسک پر کہ یہ ایسٹ آپ کا اس کے تمام ریوارڈز آپ کے اور فائنلی ہم اس کی جب قسطیں تمام ادا کر چکے ہوں گے تو یہ ایسٹ ہمارا ہو جائے گا فائنینس لیز اس کو کہتے ہیں اب کچھ باریکیاں اس کی ہیں کہ چاہیں تو آپ ایسٹ نہ اپنی اونرشپ میں لیں چاہے تو آپ لے لیں بارگین پرچیز پرائس آپشن وغیرہ چلیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں سمپلی یہ کہ آپ نے فائنینسنگ لیزنگ کے ذریعے سے بھی کی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے ایسٹس فائنینس لیز پر لیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ بیلنس شیٹ میں آپ کو ایک لائبلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے اوکے okay? اب تو بات سمجھ گئے نا تو وہ جو لائبلٹی آپ کو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہوتی ہے اس لائبلٹی کے بارے میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ وہ فائنینسنگ ہے آپ کی پھر ریلیٹڈ پارٹیز کے ریفرنس میں بات کی جاتی ہے فائنینسنگ کے لیے اب ریلیٹڈ پارٹیز مینس جن کا انفلوئنس ہوتا ہے اینٹی پر جن پارٹیز کا اینٹی پر انفلوئنس ہے ان سے فائنینسنگ کتنی لی گئی لائک کوئی ایسی اینٹی جس میں آپ کی اینٹی کے ڈائریکٹرز بھی ڈائریکٹر ہیں اس طرح کی اینٹی کو آپ ریلیٹڈ پارٹی کہہ دیتے ہیں ایون کوئی سبسڈری اس سے آپ نے لون لیا ہوا ہے subsidiaries related party associated company related party joint venture related party اس قسم کے اگر آپ کے قرضے ہوں ریلیٹڈ پارٹی سے تو وہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے اچھا اب لاسٹ بات جو ہمارے سامنے آئے گی وہ ہے فائنینشل رپورٹنگ سے متعلق یہاں پر ہم نے اکاؤنٹنگ پرنسپلس معلوم کرنے ہوتے ہیں اور انڈسٹری کی اسپیسیفک پریکٹس جو ہوتی ہیں وہ معلوم کرنا ہوتی ہیں ریونیو ریکگنیشن کی پالیسی کیا ہے انوینٹری کی اکاؤنٹنگ کیسے ہو رہی ہے فورن کرنسی کے افیکٹس ایسٹس لائبلٹیز پر کیا ہیں فورن کرنسی ٹرانزیکشن ایسٹس اور لائبلٹیز کے ریفرنس میں کیا ہیں اکاؤنٹنگ فار یوزل اور کمپلیکس ٹرانزیکشن کس طرح سے کی جاتی ہیں اور پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پرزنٹیشن اور ان کے ڈسکلوجرس کے بارے میں فائنینشیل رپورٹنگ کس طرح کی جا رہی ہے یہ وہ ایریاز تھے جو نیچر آف اینٹی کے ریفرنس میں آپ کو میں نے بتایا آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں understanding the entity and its environment including its internal control کی جس میں کہ میں نے آپ کو پانچ پوائنٹس بتائے تھے جن پر کے مشتمل ہوتی ہے آڈیٹر کی انڈرسٹینڈنگ پہلا پوائنٹ تھا industry regulatory and other external factors کا پھر دوسرا point nature of the entity including the entity selection and application of accounting policies اور پھر objective and strategies measurement and review اور انٹرنل کنٹرول یہ سی ڈی اور ای e, یہ تین پوائنٹس ابھی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اے اور بی دو پوائنٹس جن میں کہ lastly nature of the entity میں میں نے آپ کے ساتھ بزنس آپریشن انویسٹنگ فائنینسنگ اور فائنینشل رپورٹنگ کے ایریاز کو ڈسکس کیا بہرحال یہ ساری جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس وقت آپ اس کو اب دوبارہ سے وائڈر سنیریو میں دیکھیں کہ ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں کہ آڈیٹر نے اینٹی کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے اینٹی کے بارے میں آڈیٹر کو انڈرسٹینڈنگ معلومات حاصل ہونی چاہیے کہ اینٹی کس قسم کا بزنس کر رہی ہے کس انوائرمنٹ میں بزنس کر رہی ہے کس طرح کے کسٹمرز ہیں کیا ریگولیٹری کنڈیشنز کس قسم کی اس کے اوپر عائد کی جا رہی ہیں کون کون سی ریگولیٹری اتارٹیز ہیں جو اس کے اوپر اپنے ڈسیزنس امپوز کرتی ہیں اور اس نے کس طرح کا انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ اسٹیبلش کیا ہوا ہے اب یہ تمام معلومات آڈیٹر حاصل کرے گا تب جا کر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ آڈیٹ پروسیجرز کو ڈیفائن کر سکے ٹھیک ہے لیں جی ابھی اس میں مزید بھی کچھ گفتگو باقی ہے ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اسے مزید ڈیٹیل سے سیکھیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ